بحث نے کہا ہمیں حماد بن سلامہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھانا کھاتے تو آخر میں اپنی تین انگلیوں کو چاٹتے اور کہا آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے ناپسندیدہ چیز کو دور کر لے اور کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور آپ نے ہمیں پیالہ صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھ